السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلیے جی نحمد و نسلی علا رسول کریم امہباد فاؤز بلّہ منشی طان الرجیم ربش صدری و یسرلی عمری وحل القدت ملسانی یفکلی ربی یسر ولاۃ وسر وتمم بالخیر دوسرے پارے کا رقو نمبر چھ ہے جو آیت نمبر ایک سو ستتر سے ایک سو بیاسی تک ہے سورت البکرا پارا نمبر ٹو رکو نمبر سکس آیت number one seventy seven two one eighty two پہلے ان آیات کا ترجمہ دہرا لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت سبق ہے لیسا نہیں ہے البر ان نیکی یہی کہ تو ولو تم سب پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے قبل المشرقی والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف یعنی نماز میں ولاکن اور لیکن اصل البرا نیکی یہ ہے من آمنا جو ایمان لائے ولیو باللہ اللہ پر من آمنا جو ایمان لائے باللہ اللہ پر ولیوم الاخر اور آخرت کے دن پر والملائکتی اور فرشتوں پر والکتابی اور کتاب پر والنبیینا اور سب نبیوں پر وات المالا اور دے اپنا مال حبی ہی اس کی محبت کی خاطر ذوی القربہ قرابت والوں کو ولیتامہ اور یتیموں کو والمساکینہ اور مساکین کو وبن السبیل اور مسافروں کو وسا علینا اور مانگنے والوں کو و پھر رقاب اور گردنوں میں و اقام الصلاح اور قائم کرے نماز و تزکا اور ادا کرے زکوٰۃ ولم اور سب پورا کرنے والے ہوں بیاہدہم دہم اپنے عہد کو ازا آہدو جب وہ عہد کریں و صابرینا اور سب صبر کرنے والے فل باسای تنگ دستی میں ودرائی اور تنگ بیماری میں واحین البس اور دوران جنگ کے اولا اقلزین یہی ہیں وہ جو یہی ہیں جو صدق سب سچے ہیں وہ اولائکا اور یہی لوگ حم المتقون سب پرہیزگار ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتبہ لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا علیکم القصاص تم پر قصاص لینا فل القتلہ مقتولین کے بارے میں الحر آزاد بالحری بدلے آزاد کے یعنی قتل ہوگا والعبد اور غلام بالعبدی بدلے غلام کے یعنی غلام کے بدل غلام قتل ہوگا ولعنسا اور عورت بالانسا کے بدلے عورت قتل کی جائے گی فمن پس جو افیہ معاف کر دیا جائے لہو اس کو من عقیق اپنے بھائی کی طرف سے بھی احسان اچھے طریقے سے ذالکا یہ یعنی یہ دیت کی ادائیگی تخفیف کمی ہے آسانی ہے میرے ربکم تمہارے رب کی طرف سے ورحمہ اور رحمت ہے فمن پس جو کوئی اعتدا زیادتی کرے بعد ازالکا اس کے بعد فلہو تو اس کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک ولکم اور تمہارے لیے فلقساسی قصاص میں حیات زندگی ہے یا ال الباب اے عقل والو لعلکم تتکون تاکہ تم سب بچ جاؤ کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر اذا حدرا کہ جب آ جائے احدکم الموت تم میں سے کسی کو موت ان طرح کا اگر چھوڑے خیرہ مال نلوسیتو وسیعت کرنا للوالدینی والدین کے لیے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروفی معروف طریقے سے حقن یہ حق ہے علل متقین پرہیزگاروں پر فمن پس جو بد بدل دے اس کو بعدما اس کے بعد کے سمعہو اس نے اسے سن لیا فعنما تو بے شک اسم ہو اس کا گناہ اللزین ان پر ہے جو یو دلو نہ ہو وہ سب بدل دیتے ہیں اس کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے فمن پس جسے خافہ خوف ہو مم موسن وصیت کرنے والے سے جنفن طرف داری کا او اسمن یا کسی گناہ کا فاصلحہ تو وہ اصلاح کر دے بینہم نہ ہوم ان کے درمیان فلا اسما تو نہیں کوئی گناہ علیہ ہی اس پر ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے چلیے تھوڑا سا اردو کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں اس کے الفاظ کو لئیسا کا لفظ تھوڑا سا آپ کے لیے نیا ہے عموماً لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نہیں کے معنوں میں جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے کوئی طاقت یا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ لیکن یہاں ہمارے سامنے لئیسا ہے یہ تھوڑی سی شدت کے ساتھ ہوتا ہے جیسے لا نو ہے تو لئیسا نیور ہے ٹھیک ہے البر کا لفظ اردو میں آپ نے ایک لفظ سنا گا بہر و بر خشکی اور سمندر باہر کہتے ہیں سمندر کو بر کہتے ہیں در جنگل کو خشکی کو بر اصل میں اسکیٹرڈ چیزوں کو کہتے ہیں درخت بہت سارے سائزوں کے ہوتے ہیں نا کچھ چھوٹے کچھ بڑے اسی سے بر ہے پھر اسی سے لفظ بر ہے ہر درجے کی نیکی یعنی بر کا لفظ انشاءاللہ چوتھے پارے کے آغاز میں بھی آئے گا اور یہاں بھی تو بر کیا ہے مختلف قسم کی نیکیاں کوئی چھوٹی کوئی بڑی جیسے جنگل میں چھوٹے اور بڑے درخت ہوتے ہیں اردو میں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا ابرار وہ اسی سے نیکیاں کرنے والے ایک اور لفظ بھی آپ نے اردو میں سنا ہوگا حج مبرور وہ بھی اسی سے نیکیوں سے بھرا ہوا حج پھر وجوہ کو لفظ کو دیکھے اردو میں سنا اس کی توجیح بیان کرو وجاہت والا ہے فلاں یعنی بڑے چہرے والا ہے شان والا ہے یہ ایک ہی لفظ ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ وجہ کا لفظ بھی اسی سے ہی آتا ہے تو وجوخ وجہ وج سے یعنی کون سی چیز ہے جو سامنے آپ کے آئی اور آپ نے یہ کام نہ کیا پھر اس کے بعد ملائکہ کا لفظ پیچھے کئی دفعہ گزر چکا یوم کا گزر چکا آخر کا گزر چکا نبی جین کا لفظ کئی بار گزرا نبی انبیاء حب ہی حب محبت محبوب حبیب محب یہ سب ایک ہی لفظ ہے قربہ کا لفظ دیکھ لیجئے قرابت قرب اقربا قریبی بولتے ہیں نا اردو میں یہ وہی ہے یتامہ یتیم اور یتیمی کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں یتم سے ہے یا تعمیم کٹنے کو کہتے ہیں یا دیر سے ملنے کو کہتے ہیں تو اصل میں یتیم کے ساتھ دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں یا تو سوسائٹی سے کٹ جاتا ہے یا اس کو بھلائیاں دیر سے ملتی ہیں پھر مساکین مسکینی مسکن مساکین یہ سب لفظ اردو میں آتے ہیں پھر دیکھیے ابن سبیل ہے نا ابن محمد بن قاسم یا ابن الوقت قسم کے لوگ فلاں کو متبنی بنانا یعنی بیٹا بنانا ایڈاپٹ کرنا لے پالک کے معنوں میں یہ وہی لفظ ہے سائلین سوال کرنے والے سائل مسول سوالات فی فی الحال فی الواقع فی الحقیقت اقامہ قیام قائم مقیم قیامت یہ سب ایک ہے منہ فون کا لفظ دیکھیے کیسے شکل بدل کے آیا ہے اور میں ایک لفظ سنتے نا وفا بے وفا ایفائے عہد کرو تو یہ جو وفا ہے نا یہی منہ فون ہے اس میں آپ دیکھیں گے وفا فا اور حمزہ یا یا چھپی ہوئی ہے پورے کرنے والے میم جو ہے نا اس میں فائل کی ہے اصل میں وا اور فا لفظ تھا پھر عہدہم بیاہدہم اور آہدو یہ بھی اردو میں آتا ہے عہد معاہدہ معاہدات پھر صابرین صبر صابر صدقو متقین سب لفظ آپ کر چکے پہلے ماشاء اللہ کا لفظ دیکھ لیں اردو میں بولتے ہیں قصاص کا قانون قاب سواد سواد سے ہوتا ہے پیچھے لگنا قصاص میں بھی قتل کا چونکہ بدلہ لیا جاتا ہے نا تو خون کے پیچھے لگتے ہیں آپ پھر قتلہ کا لفظ قتل قاتل مقتول سے ہے اب عابد معبود عبادت انسا کا لفظ عورت کے لیے نا معاونََََََََََس مذکر معنس یہ جو معنس میں حمزہ نون سا ہے نا وہی انسا ہے میم اس میں بھی فائلہ کی ہے تانیس یعنی تذکیر و تانیس کہتے ہیں نا مذکر معنس کو پھر افیہ آئین فاواؤ افو درگزر لفظ معافی بھی اسی سے ہے پھر من عقیق عقی بھائی کو کہتے ہیں اخوت مواخات اور من اردو میں بولتے ہیں من جانب پھر بالمعروف کو دیکھ لیجئے عرف عام میں یہ بات مشہور ہے معروف معرفت اداؤن اردو میں بولتے ہیں قرض ادا ہو گئے ادائے حق کرو ادائیگی کرنی ہے یہ وہی ہے ادا یہ وہ ادائی نہیں ہیں جو دکھائی جاتی ہیں ٹھیک ہے پھر آگے دیکھیے احسان محسن احسان فراموش احسان مند ہوں آتے ہیں نا تخفیف تخفیف مخفف خفیف خفت یہ لفظ بولتے ہیں خاف فا اس کا روٹ ہے ہلکا پڑھنا کمزور ہونا فلاں خفت کے مارے پیچھے ہو گیا شنی شرمندگی پھر آگے دیکھ لیجئے حضرہ یہ تو آپ اکثر ہی سنتے ہیں اور اکثر آپ حاضر بھی رہتے ہیں تو یہ سب حضر ہے حاضر جوابی یہ سب وہی ہیں پھر ترکا ترکا متروک تارک تو ایسے نہیں ہے تا سے ترکا کا کا نہیں ہے پھر وسیعت ان کے بعد دیکھیے ان کا جو لفظ آ رہا ہے اس میں تو دیکھنے میں یہ پھر میم لگ رہا ہے ایسے لفظوں کا روٹ غلط لکھیں گے اگر آپ نے سمجھا نہیں یہ سر میں واؤ سو جائی ہے میم پھر فائل کی ہے موسن وسیع وسیع کرنے والا وسیعت جس کے حق میں کی جائے وسیعت نامہ یہ سب لفظ بہت سواد سے ہیں پھر دیکھ لیجئے یبدلون کو تبدیل تبادلہ متبادل ہاں؟ یہ اردو میں ہم بولتے ہیں پھر خاف خوف فلاں خائف ہے پھر فصلہ صلح اصلاح مسلح بینہم درمیان ان کے الحمد للہ اللہ نے آپ کے لیے آسان کر دیا ہے اور حقیقت ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے وہ مشکل نہیں رہتی تو یہ تھوڑی سی ایک وضاحت تھی آپ کے لیے جس سے امید ہے کہ آپ کو ترجمہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے چلیے اب تلاوت سنتے ہیں آیات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال ۖ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم